جہاد میں تو رب کے مکھڑے نکلتے ہیں صرف خوش قسمت لوگ سعادت مند لوگ جن کے دلوں پر نفاق کا مرض ہو جو منافقت کی گندی کھائی میں گر چکے ہوں جو غلامی کے کسی گڑھے میں پڑے ہوئے ہوں انہیں اس میدان کی خاک نصیب نہیں ہوتی انہیں جہاد کے میدان کی مٹی نصیب نہیں ہوتی انہیں وہ گردن نہیں ملتی جو کافروں کے سامنے اکڑ کر رہے انہیں وہ سر نہیں ملتا جس سر کی صدر بش ٹونی بلیئر اور واجپئی قیمتیں لگاتے پھرے انہیں وہ پیشانی نہیں ملتی جو رب کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی منافق کو میدان جہاد میں جانا نصیب نہیں ہوتا وہ جاتا ہی نہیں ہے وہ دکان کے باہر لائن لگاتا ہے وہ کیبل نیٹ ورک پہ بیٹھ کر ننگی عورتیں دیکھ کر مزے لینے کی کوشش کرتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ گندی تصویریں دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ نور جہاں کے گانے سن کر جھومتا ہے وہ لتا منگیشکر کی آواز پر ناچتا ہے اسے کیا پتا میدان جہاد کی خوشبو کیسی ہے میدان جہاد کی مٹی کیسی ہے میدان جہاد میدان جہاد میں تو وہ کشش ہے کہ آسمان کا فرشتہ بھی عبادت چھوڑ کے رب سے کہتا ہے اللہ مجھے زمین پہ جا کے میدان جہاد میں لڑنے کی توفیق دے دے